یا تم آسمان والے سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تم کو زمین میں دھسا دے پھر اچانک وہ زمین لرزنے لگے